جی حضور وہ حضور حوالہ بتانا میں بھول گیا تھا یہ سب جو ہے نا مچھر پر بیٹھنے کی بات یہ ہے پانچ سو انسٹھ صفحے پر پانچ سو انسٹھ صفح اور اللہ تعالیٰ جسم ہے جسموں کی طرح نہیں ہے یہ ہے صفحہ نمبر چار سو گیارہ پر اللہ تعالیٰ کے لیے جوانب ہیں حدود ہیں نہایات ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور جناب اس کی چاروں طرف جانبے ہیں اس کی حدود ہیں نہایات ہیں اور حد ہے مقدار ہے اس کی یہ یہ چیزیں ہیں سفر نمبر تین سو گیارہ پر جی اور واجد اللہ دہ ایک اور بات لکھی ہے واجد اللہ دہ کے تحت واجد اللہ عند قرآن پاک میں یہ صورت کون سی صورت ہے سورت نور کے اندر ہے نور ہاں، نور سورت کے اندر ہے جی کہ اللہ بندہ اللہ تعالی نے مثال دی ہے کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ ریت کے ٹیلوں پر چمکتا ریتا چمکتا پانی نظر آتا ہے تو جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو واجد اللہ اند اللہ کو وہاں پاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ایسی جگہ پر چلے جاؤ مل جائے گا یہ حضرت صاحب نے سفر نمبر تین سو بارہ پہ فرمایا ہے تین سو دو ہاں، تین سو دو ہے تین سو دو ہے جی اور یہ بھی لکھا ہے سفر نمبر دو سو بانوے پر کے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ شے ہے لیکن چیزوں کی طرح نہیں ہے یہ اس کا مطلب ہے تو اس کو تم معدوم کہہ رہے ہو کہ جو شے شے چیزوں کی طرح نہ ہو تو معدوم ہو جائے گا لہذا اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ شے ہے اور چیزوں کی طرح ہے اور مشابہت کی نفی آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی چاہیے بالکل یا نفی نہیں ہونی چاہیے یہ مہربانی فرما کر یہ آپ دیکھ لیں تو ہم انشاءاللہ شاء آپ کو تکلیف دیں بڑی میں